السلام علیکم ہم نے اس وقت ڈسکریٹ میتھمیٹکس کا ٹاپک شروع کیا ہوا ہے پچھلے دو لیکچرز میں ہم نے پہلے لیکچر میں سم اور پروڈکٹ رول کو کیا تھا اور اس کے بعد دوسرے لیکچر میں ہم نے اپنی پرابلمس کو کیٹیگرائز کیا تھا ہم نے پرابلمس کو کیٹیگرائز کرتے ہوئے دو چیزوں کو ذہن میں رکھا تھا پہلا تو ہمارا پوائنٹ جو تھا جس کو ہم نے کنسیڈر کیا وہ یہ تھا کہ جب ہم کوئی چوز کریں گے elements from a given set تو اس چوائس میں ہم نے ریپیٹیشن الاؤ کرنی یا نہیں کرنی اور دوسرا ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ کیا چوائس میں آرڈر امپورٹنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا تو ان دو آپشنس کے لحاظ سے ہمارے پاس پرابلمس کی چار کیٹیگریز بنی تھیں جن کو ہم نے نام دیا تھا کے سیمپل کے پرموٹیشنز کے کمبینیشنز کے سلیکشنز تو دوسرے کمپیوٹیٹوریز کے دوسرے لیکچر میں ہم نے کے سیمپلز اور کے پرموٹیشنز کو کنسیڈر کیا تھا یہ دو کیٹیگریز ایسی تھیں جن میں کہ ہم نے آرڈر کو امپورٹنس دی تھی یعنی چوائس لیتے ہوئے ہم نے جو ہمارا آرڈر تھا ایلیمنٹس کا دیٹ واز امپورٹنٹ کے سیمپلس ہم نے کنسیڈر کیے تھے پہلے اور اس کے بعد کے پوموٹیشن ہم نے کنسیڈر کی تھی کے سیمپل اس طرح ہم نے ڈیفائن کیے تھے کہ چوائس لیتے ہوئے ہم نے آرڈر کو امپورٹنس دینی ہے اور ہم نے ریپیٹیشن کو بھی الاؤ کرنا ہے کے پوموٹیشن میں ہم نے آرڈر کو امپورٹنٹ رکھا تھا لیکن ریپیٹیشن کو الاؤ نہیں کیا تھا اور اس طرح ہمارے پاس کے سیمپل کے لیے اور کے پاوڈیشنس کے لیے ڈفرینٹ فارمولا آئے تھے اور جن کو یوز کرتے ہوئے ہم نے کئی کوشچنس کیے اور کافی ساری ہم نے پرابلمس کو سالو کیا اب ہماری جو چار کیٹیگریز میں سے دوسری دو کیٹیگریز کو اب ہم نے کنسیڈر کرنا ہے اچھا اب ہم جو دو کیٹیگریز کنسیڈر کریں گے ان دونوں میں آرڈر امپورٹنٹ نہیں ہوگا ہم دو کیٹیگریز کنسیڈر کرنی ہے جن کو ہم نام دے رہے ہیں کے کمبینیشنس اور کے سلیکشن کا پہلے ہم کے کامبینیشنس کو ڈسکس کریں گے اور ان کے لیے فارمولا ڈرا کریں گے پھر ہم نے کے سلیکشنس کو کنسیڈر کرنا ہے اور کے سلیکشن کے لیے پھر ہم نے فارمولا ڈرائیو کرنا ہے کے کامبینیشنز میں آرڈر امپورٹنٹ نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ریپوٹیشن کو ہم الاؤ نہیں کریں گے جبکہ کے سلیکشن میں order will not be important but repetition will be allowed تو اس طرح ہمارے پاس دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ فارمولہ آئیں گے تو پہلے ہم کنسیڈر کرتے ہیں کے کمبینیشنز میں تو بیسیکلی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کے میں چوائس کا order will not be important order of the choice will not be important and we will not allow repetition repetition is not allowed in k combinations اس کی فارمل ڈیفینیشن دیکھتے ہیں order in which the elements are selected doesn't matter, and the elements cannot repeat. A k combination of a set of n elements is a choice of k elements taken from the set of n elements such that the order of the elements does not matter and elements cannot be repeated. The symbol Cnk denotes the number of k combinations that can be chosen from a set of n elements اچھا اس نوٹیشن کو فیملائز کر لیں سی این کے یہ نوٹیشن کے کامبینیشنس کو ڈینوٹ کرتی ہے when we take k combination from a set of n elements اس کے علاوہ اور بھی اس کی نوٹیشنز ہیں کے کامبنیشنس کی یہ بھی ہم فیملیرٹی کے لیے ان کو بھی ہم یوز کریں گے اور یہ ڈفرینٹ نوٹیشنز ڈفرینٹ بکس میں استعمال کی جاتی ہیں بٹ دیز اسٹینڈرڈ نوٹیشنس تو تین طرح کی نوٹیشنس ہمارے پاس اس وقت ہوں گی ایک تو جو بھی میں نے بتائی ہے اس کے علاوہ دو اور نوٹیشنز آپ دیکھ لیں کہ combinations are also written n C k اور این کے ود ان بریکٹس اچھا آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ کے کمبینیشنز میں ہم نے ریپیٹیشن کو الاؤ نہیں کرنا یعنی اگر ہم ایک ایلیمنٹ کو سیٹ میں سے لیتے ہیں تو دوبارہ اس ایلیمنٹ کو ہم نہیں لیں گے تو جب یہ سچویشن ہمارے پاس آئے تو کے کی ویلو کبھی بھی این سے ایکسیڈ نہیں کرتی یعنی کے ول بی آلویز لیس دین اور اکول ٹو این اچھا اب کے کمبینیشنس کے لیے کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں will start with very simple examples let see the first example let X have three three elements elements A B and C then two of of the set X are اب ہم نے اے بی سی سیٹ لی ہے کنٹیننگ تھری ایلیمنٹس اور ہم نے ٹو کامبینیشنز بنانے ہیں یعنی ہم نے دو دو ایلیمنٹس اپنے اس میں سے چوز کرنے ہیں اور یہ یاد رہے کہ آرڈر ہمارا امپورٹنٹ نہیں ہوگا since we are taking combinations پہلے ہم نے جو چوائس لیا ہے وہ لیا ہے اے بی کا دو ایلیمنٹس ہم نے چوز کیے ہیں A and B second choice is A and C and third choice is B and C تو یہی تین پاسبل چوائسیز بنتے ہیں ٹو کامبینیشنس کے لیے اچھا ایک چیز آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ یہ جو ہم نے چوائسیز لیے ہیں ان کے لیے ہم نے سیٹ نوٹیشن کو یوز کیا ہے تو کے کامبینیشن کے لیے سیٹ نوٹیشن کو ہم یوز کر سکتے ہیں وہ اس لیے کہ سیٹ میں بھی آرڈر امپورٹنٹ نہیں ہوتا اور کے کمبینیشنز میں بھی آرڈر امپورٹنٹ نہیں ہوتا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کامبنیشنس کے لیے سیٹ کی نوٹیشن کو یوز نہیں کیا تھا تو یہ ڈفرنس ہمارے پاس ہوگا کہ کمبنیشنس کے لیے تو ہم سیٹ کی نوٹیشن کو یوز کر لیں گے لیکن پموٹیشنس کے لیے سیٹ کی نوٹیشن کو یوز نہیں کیا جا سکے گا بیکاز ان بیکازیشن we have the order of important so they کی not be represented by set notation تو اس طرح ہمارے پاس two combination a set of three elements ہم نے دیکھا ہے کہ تین کے برابر آ ہیں ہمارے پاس تین کمبینیشنز بنے ہیں A B A C and B C follows that C three two is equal to three okay نا let's take slightly bigger example اب ہم اپنے سیٹ میں پانچ ایلیمنٹس لیں گے اور ان پانچ ایلیمنٹس میں سے ہم نے تھری کمبینیشنز بنانے ہوں گے we'll select three elements from five elements without giving any importance to the order of the elements let X be the set containing elements A B C D E list all three combination of the five element of the set X and hence find the value of C five three اس کا سلوشن دیکھ لیں کہ ہم نے تین تین ایلیمنٹس چوز کرنے ہیں تو پہلا جو ہم نے کمبینیشن لیا ہے اٹ از اے بی سی پھر ہم لے سکتے ہیں اے بی ڈی پھر اسی ترتیب کے ساتھ اگلا ہم لے سکتے ہیں اے بی ای اب اے بی کے ساتھ اور کوئی ایلیمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے ہم نے سارے ایلیمنٹس کمبائن کر لیے ہیں تو چوتھا جو ہمارا کمبینیشن بن رہا ہے it starts with A C اور اے سی کے ساتھ ہم ڈی کو انکلوڈ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس چوتھا تھری کمبینیشن آ گیا پھر پانچواں A C E A D E B C D B C E B D E and finally C D A تو کل ہمارے پاس دس آئے ہیں تھری کمبینیشنس تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ C five three is equal to ten اچھا اس ایگزامپل میں ہم نے سی فائیو تھری کو معلوم کیا ہے اور جو میتھڈ ہم نے یوز کیا ہے اس میں پورے کے پورے جتنے بھی تھری کمبینیشن تھے ان کو ہم نے ٹیبلیٹ کر دیا ہے پورے دس کے دس کمبینیشن جو تھے ان کو ہم نے ٹیبلیٹ کر دیا ہے this is a valid method لیکن اٹس ویری ٹائم کنزیومنگ اگر آپ کے پاس دس ایلیمنٹس ہیں اور اس میں سے آپ نے زیادہ تین نکال لیں اٹ کنسیڈربلی مور ایلیمنٹ یعنی تھری کمبینیشن آپ لے رہے ہیں from ten elements that will take much more time اچھا تو بہتر یہ ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا فارمولا موجود ہو کہ when you put the values in that formula you can get the value of C n k n اور کے کی ویلو سبسٹیوٹ کی جائیں اور فارمولے کے مطابق ہمارے پاس آ جائیں تو اس فارمولے کے مطابق اگر این کی ویلو 5 سبسٹیوٹ کریں اور کے کی ویلو 3 سبسٹیوٹ کریں تو formula will give us the value C five three equal to ten بجائے اس کے کہ ہم پوری اس کی ٹیبولیشن کریں اچھا تو اب ہم فارمولہ اس کا ڈسکرائب کرتے ہیں لیکن فارمولہ ڈسکرائب کرنے سے پہلے میں ایک اور چیز میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ٹیبولیشن کا میتھڈ بھی یوز کر رہے ہیں تو it will be very organized ورنہ آپ کہیں نہ کہیں ضرور ایرر کر دیں گے جب آپ اس کے ٹیبولیشن کر رہے ہیں اور سارے کے سارے کمبینیشنز بنا رہے ہیں تو you will you must move very systematically تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم کمبینیشنز بنا رہے تھے تو پہلے ہم نے سارے وہ لیے جن کو اے بی کے ساتھ شروع ہو رہے ہیں پھر جب اے بی والا کمبینیشن کی پاسبلٹی ختم ہو گئی تو پھر ہم نے اے سی کو شروع کر دیا اور ایک سسٹم کے تحت ہم نے پورے کے پورے دس ایلیمنٹس کو دس تھری کمبینیشنس کو ہم نے بنایا تھا اچھا now we are going to to move formula for finding k from a set of n elements تو اس سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کمبنیشنس کے لیے ہم نے آلریڈی ہمارے پاس فارمولا موجود ہے جس کو ہم نے ڈرائیو کیا تھا اپنے پچھلے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ what sort of relationship between k and k combinations پہلے ہم اس ریلیشن شپ کو ایکسٹیبلش کرتے ہیں with the help of an example اور یہ ریلیشن جو ہے relation between combination and permutations will actually lead us to the formula for k combinations تو پہلے ہم ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں ہم نوٹ کریں گے particular relationship between combination and permutation so let see the example let X be set four elements A B C D then three combination of X are A B C A B C D and finally B C D اس کا مطلب ہے کہ سی فور تھری ہمارے پاس فور کے برابر آ گیا اب یہ نوٹ کر لیں کہ جو ہم نے کمبینیشنز بنائے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی کمبینیشنز نہیں ہم بنا سکتے یہ ہم نے چار بنائے ہیں پہلے کمبنیشن میں ہم نے ڈی کو ایکسکلوڈ کر دیا ہے ہم نے صرف اے بی سی کو لیا ہے out of the four elements اور ڈی کو ہم نے ایکسکلوڈ کر دیا ہے دوسرے کمبنیشن میں ہم نے سی کو ایکسکلوڈ کر دیا ہے اور ہمارے پاس کمبنیشن آ گیا اے بی ڈی تیسرے کمبنیشن میں ہم نے بی کو ایکسکلوڈ کر دیا ہے اور ہمارے پاس کمبنیشن آ گیا اے سی ڈی اور فائنلی ہمارے پاس کمبنیشن آیا ہے by excluding A from the set of four elements تو ہمارے پاس جو کمبنیشن آیا that is B C D we can now note that C four three is equal to four اچھا ہم نے تھری کامبینیشنس تو بنا لی ہیں ہمارے پاس چار ایلیمنٹس کی ہم نے تھری کامبینیشنس بنائی ہیں and we have obtain four three combinations اور جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ کامبنیشنز میں آرڈر میٹر نہیں کرتا تو اس طرح ہمارے پاس جو کامبنیشنس آئی ہیں مثال کے طور پہ اے بی سی آئی ہے لیکن جب ہم کومبینیشن بنائیں گے آرڈر ول میٹر تو corresponding to one combination A B C will get a number of permutation یعنی اے بی سی کے لیے ہمارے پاس ایک پموٹیشن تو A B C itself آ جائے گی دوسری پموٹیشن آ جائے گی اے سی بی اسی طریقے سے بی اے سی بی سی اے پھر سی اے بی اور سی بی اے اس طرح ہمارے پاس آپ نوٹ کریں گے کہ every three combination will lead to six three permutations تو چونکہ ہمارے پاس چار ہیں three combination and each one of these will lead to six three permutation تو ٹوٹل نمبر آف پوموڈیشن جو آئیں گی they will be four into six that اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پوم ہمارے پاس کیسے آتی ہیں let see these permutation A B C کے لیے جو ہمارے پاس پوموڈیشن آ رہی ہیں they are A B C A C B B A C B C A C A B CBA. Then for ABD, we have 6 permutations: ABD, ADB, BAD, BDA, DAB, and DBA. Next, um, 6 permutations for ACD are ACD, ADC, CAD, CDA, DAC, and DCA. And finally, for the combination BCD, we have six permutation B C D B C C B D C D B C and D B اچھا اس میں ایک چیز تو آپ یہ نوٹ کریں کہ ہم نے پمپوٹیشن کے لیے جیسے میں نے پہلے مینشن کیا تھا we did not use set notation ہم نے کمبنیشنس کے لیے تو سیٹ نوٹیشن کو یوز کر لیا تھا لیکن پوموٹیشنس کے لیے ہم نے سیٹ نوٹیشن کو یوز نہیں کیا اب ہمارے پاس یہ جو ہم نے آبزرویشن کی ہیں ہمارے پاس چار کمبینیشنس تھیں تو کیا ایک جنرل ہمارے پاس کوئی پیٹرن ڈیولپ ہوتا نظر آتا ہے ہم وہ نوٹ کریں گے کہ دیر از سرٹنلی پیٹرن اور that pattern will lead to a formula for combination اچھا اب آپ یہ نوٹ کریں کہ ہر کمبینیشن جو تھی it was leading to six permutation ٹھیک ہے تو اگر تین ایلیمنٹس ہوں تو ان کو ہم تھری فیکٹوریل ٹائم پروموٹ کر سکتے ہیں میوٹ کر سکتے ہیں تین ایلیمنٹس ہوں تو ان کو three factorial times three factorial six six permute کر سکتے ہیں تو یہ آبزرویشن جو ہے it will lead us to formula اب اسی ریزلٹ کو ہم نوٹ کرتے ہیں ویری um, کیئرفلی ہمارے پاس آیا P four three equal to twenty four which can be written as four multiplied by six یعنی ہمارے پاس چار کمبینیشن تھیں اور ہر کمبینیشن کے کورسپونڈنگ ہمارے پاس سکس پاموڈیشن آ گئیں تو using product rule there were four into six permutation and this six is basically three factorial کہ ہم نے تین ایلیمنٹس کو پرموٹ کیا تھا تو جب تین ایلیمنٹس کو پرموٹ کیا جائے تو you get three factorial permutation تو this six is basically three factorial تو ہم کلیئرلی لکھ سکتے ہیں کہ P four three is equal to C four three four کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں اس کی actual value C four three کے ساتھ اور پھر اس کے ساتھ تھری فیکٹوریل آ جاتا ہے تو آپ یہ نوٹ کریں کہ دس گیوز اے پیٹرن کہ اگر ہم کو فور کے برابر لیں اور کے کو تھری برابر لیں تو ہمارے پاس یہ ریزلٹ آتا ہے تو جنرل ٹرم میں ہمارے پاس ریزلٹ آئے گا P n k equal to C n k ان کے فیکٹوریل اچھا اس ایکویشن کو ہم تھوڑا سا مینیپولیٹ کرتے ہیں formulas we note P n k k factorial اور سکتے ہیں فارمولا ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈرائیو کیا تھا which is P n n n k equal to factorial over minus k factorial اب یہ ویلو ہم سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں پی این کے کے لیے اوپر والی اکویشن میں تو ہمارے پاس سی این کے کی ویلو آ جائے گی n n factorial factorial over minus k k into فیکٹوریل اوکے اب یہ فارمولا جو ہے نا you have to memorize it's not very difficult to memorize C n k equal to n factorial over n minus k factorial into K factorial ہم اس فارمولے کو یوز کریں گے ان ڈفرنٹ کوشچنس اب جب بھی کوئی کوشچن آپ کو بتایا گیا ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے یہ اندازہ لگانا ہوگا you have to use intelligence there کہ یہ پرابلم جو ہے یہ پمپوٹیشن کی ہے کمبینیشن کی ہے سیمپل کی ہے سلیکشن کی ہے وٹ ایور تو پھر اس کے بعد ریلیونٹ فارمولے کو آپ نے اپلائی کرنا ہوگا and if you find that the problem is for finding the combination then you will have to use this formula اچھا ایکچوئل اپلیکیشن فارمولے کی شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں اس فارمولے کے ساتھ کہ ہم نے سی این کے کو کیسے ایویلویٹ کرنا ہے تو ہم چھوٹی چھوٹی ایگزامپل کے ساتھ اپنے آپ کو فیملرائز کرتے ہیں with this new notation C N K and the formula we have just learn so let see the first example compute C nine six تو سی نائن سکس کے لیے ہم وہی فارمولا یوز کرتے ہیں this is equal to nine factorial اور nine minus six factorial six factorial اب 9 factorial can be written as 9 into eight into seven into six factorial اور 9 مائنس سکس فیکٹوریل کو بھی ہم نے سمپلیفائی کر کے تھری فیکٹوریل میں لکھ لیا ہے now six factorial in the numerator and denominator cancel out each other and we are left with nine into eight into seven over three factorial and three factorial is three into two اور اس کو آپ ایویلیویٹ کریں by multiplying it yourself using a calculator and you will get the value eighty four اچھا اب ہم کچھ بیسک کمبینیشنس کے فارمولے یا کچھ رولز یاد کر لیتے ہیں these rules will be helpful to us when we are finding the value of this this number C N K کو جب ہم معلوم کرنا چاہ رہے ہوں گے تو یہ جو ہم نے چند فارمولے آپ کو بتانے ہیں یہ آپ کو کافی ہینڈی ہوں گے یعنی بجائے اس کی کہ ساری آپ کیلکولیشنس کریں جیسے ابھی ہم نے کیلکولیشنس کی ہیں سی نائن سکس کے لیے تو بعض کا دف you know the formula it's becomes much easier to make the calculations تو ان کیلکولیشنس کو ہم کرتے ہیں یہ فارمولے میں آپ کو بتاتا ہوں some important results the first result is C N zero equal to one اچھا یہ فارمولا نوٹ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں سی این زیرو کو ہم نے کہا یہ ون کے برابر ہے تو سی این کے بیسیکلی ہوتا کیا ہے فار سی این کے سی این کے میں ہم اگر کسی سیٹ میں اگر این ایلیمنٹس ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے کے ایلیمنٹس کے کتنے سب سیٹس بنائیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم لے رہے ہیں سی این زیرو تو اگر کسی سیٹ میں این ایلیمنٹ ہیں تو کتنے سب سیٹس ایسے ہوں گے جو کہ زیرو ایلیمنٹ کو کنٹین کریں گے تو کلیئر اٹس ایم سیٹ ہمارے پاس آئے گا تو ایک ہی سیٹ آئے گا which contains no elements that is ایم سیٹ تو اس طرح C N zero is equal to one ایک ہی ہمارے پاس سیٹ آتا ہے containing no elements which is called ایم سیٹ تو ہمارے پاس that is equal to one اگلا فارمولا ہے C N N equal to one اچھا اس فارمولے کو بھی آپ سیٹس کے حوالے سے اگر دیکھیں تو سمجھنا بڑا آسان ہے سی این این کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم نے این ایلیمنٹس گیون ہے اور پورے کے پورے این ہی ہم نے چوز کرنے ہیں کتنے سب سیٹس ہوں گے which contain all the N elements تو پورے کا پورا سیٹ ہم وہ ایک سیٹ وٹ سیلف ہی ہمارے پاس آئے گا تو ایک ہی سیٹ ایک ہی سب سیٹ ایسا ہے جو کہ سارے کے سارے سب اس کے ایلیمنٹس کو کنٹین کرتا ہے سیٹ کے so we get only one subset تو اس طرح C N N is equal to one ہمارے پاس دوسرا فارمولا آ جاتا ہے next formula C N N one equal to اچھا اب اس میں ہم کیا کر رہے ہیں این ایلیمنٹس کا ایک سیٹ گیون ہے اور ہم نے ایک ایک ایلیمنٹ کے سیٹ بنانے ہیں تو کتنے سیٹ بنائے جا سکتے ہیں اگر دس ایلیمنٹ کا سیٹ گیون ہوگا تو آپ دس ہی سب سیٹ بنا سکیں گے اس کے کنٹیننگ ون ایلیمنٹ ایچ اس کا مطلب ہوگا کہ C ten one is equal to ten اور in general C N one is equal to N next formula ہے C N two equal to N into N minus one over two اچھا ایسا یوزفل فارمولا آپ اس طرح کے ریزلٹس کو اکثر آپ یوز کریں گے جب آپ کے کے کی ویلو دو کے برابر ہو when K is equal to two then you can use this formula تو جب مثال کے طور پہ اگر آپ سی ٹین ٹو کو ایویلویٹ کرنا چاہتے ہیں تو instead of using the complete formula آپ پوری اس کی کیلکولیشنز کریں this formula is quite handy تو اس پرٹیکولر ایگزامپل کے طور پہ سی ٹین ٹو کو اگر ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں تو C ten two using this formula is equal to ten into nine divided by two تو this will be equal to forty five clearly تو اس کو اس فارمولے کے ذریعے اس رول کے ذریعے سی ٹین ٹو کو ایویلویٹ کرنا ریلیٹیولی آسان کام ہے instead of using the complete formula اب دوسرے فارمولے ہم رولس کو دیکھتے ہیں C N K is equal to C N N minus K اچھا this rule is quite handy as well آپ بعض اوقات سی این کے کو ڈائریکٹلی ویلویٹ کرنا نسبتاً زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے تو ہم سی این کے کو ایویلویٹ کرنے کے بجائے سی این این مائنس کے کو ایویلویٹ کر لیتے ہیں مثال کے طور پہ اگر سی ٹین ایٹ کو ہم ایویلویٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ using this rule C ten eight is equal to C ten two اور سی ٹین ٹو کو بڑی آسانی کے ساتھ ہم نے ایویلویٹ کر لیا تھا ابھی C ten two two is equal forty five تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ C ten eight is also equal to forty five using this rule next rule ہمارے پاس ہے C N K plus C N K plus one is equal to C N plus one K plus one اچھا یہ رول بھی آپ کے لیے کافی یوزفل ہوگا اور اس رول کو اگر آپ چاہیں تو پروف بھی کر سکتے ہیں وہی ہمارا جو طریقہ ہوتا ہے اس طرح کی کویشنس کو ثابت کرنے کے لیے آپ پہلے لیفٹ ہینڈ سائڈ لے لیں اس میں دونوں ایکسپریشنس کے لیے ویلو سبسٹیوٹ کریں اور پھر you will be able to simplify it equal to right hand side تو اس طریقے سے آپ اس کو پروف بھی کر سکتے ہیں and I think you should do it as an exercise okay now we start solving the actual problems ہم شروع میں کچھ آسان پرابلمس کریں گے and gradually we will move ٹوڈ relatively more complicated problems to answer eight out of ten one find the number M of ways the student can choose the eight the number M of ways the student can choose the eight the first three are compulsory اچھا سب سے پہلے تو بجائے اس کے کہ ہم میں آپ کو ڈائریکٹلی اس کا سولوشن بتا دوں میں چاہتا ہوں کہ آپ خود اس پہ غور کریں کہ پہلے آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ whether this is a problem of permutation or combination اور سم تھنگ ایلس ہم نے یہ دیکھنا ہے تو اب آپ یہ نوٹ کریں کہ اس میں ہم نے clearly order is not important جب آپ کوشچن سالو کرتے ہیں اسٹوڈنٹ جب کوشچن سالو کرتے ہیں تو ایگزامنر یہ نہیں دیکھتا اس نے پہلا کیا ہوا ہے اس کے بعد دوسرا کیا ہوا ہے اٹ ڈزن ریلی میٹر وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون کون سے اس نے کوشچنس کیے ہوئے ہیں اور اس کے حساب سے اس کو وہ مارکس دے دیتا ہے تو جو اسٹوڈنٹ کوشچنس کو اٹمپٹ کرتا ہے ان کا آرڈر جو ہے سچ دیٹ ڈزنٹ میٹر اچھا دوسری چیز یہ کہ ریپیٹیشن الاؤڈ نہیں ہے اس پرابلم کے اندر اٹس کلیئرلی انڈیکیٹڈ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایک ہی کوشچن کو بار بار کرتا چلا جاتا ہے کوشچن ون کو کرتا ہے پھر کوشچن ون کو دوبارہ کر دیتا ہے تو he will not get any credit تو it's a particular problem problem in which repetition is not allowed and order doesn't matter تو اس کا مطلب ہے کمبینیشن کی ہمارے پاس پرابلم ہے تو اب ہم نے دس کوشچنس ہیں ٹوٹل اور ان میں سے آٹھ کرنے ہیں right? تو ہمارے پاس کتنی پاسبلٹیز ہو جائیں گی they will be C ten eight ہم نے سی ہم کمبینیشن والا فارمولا یوز کرتے ہیں ہم نے دس میں سے آٹھ کوشچنس چوز کرنے ہیں تو اسٹوڈنٹ کے پاس کون کتنے چوائسیز اویلیبل ہیں the number of choices available to the student are C ten eight اور سی ٹین ایٹ کو آپ ایزیلی ایویلویٹ کر سکتے ہیں اسی رول کے مطابق C ten eight is actually equal to using one of the rules C ten two اور سی ٹین ٹو کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں آپ ten into nine over two which is forty five آپ تو ان رولس کو اپلائی کر لیں یا پورے کا پورا فارمولے کو یوز کر لیں you will get the same answer اچھا دوسرے پارٹ میں کوشچن کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر دیا گیا ہے ہمارے پاس دس ہی کوشچن ہے لیکن پہلے تین جو وہ کمپلسری ہیں یعنی student must answer first three questions اب اس نے باقی کے ساتھ کوشچن میں اس نے چوائس بنانا ہے تو باقی کے ساتھ میں سے چونکہ ٹوٹل آٹھ کرنے ہیں تین کمپلسری ہیں باقی کے پانچ کوشچن اس نے کے لیے سات میں سے اسے چوز کرنے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس اب یہ پرابلم ہے of choosing five out of seven questions تو ہمارا آنسر ہوگا سی سیون فائیو پہلے تین کمپلسری تھے the student had to do that باقی پانچ کوشچنس اس نے چوز کرنے ہیں from the seven remaining questions باقی کے سات کوشچنس میں سے تو اس کا آنسر ہوگا سی سیون فائیو اور سی سیون فائیو کو آپ فارمولے کے ذریعے ایویلویٹ کر لیں تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا let's move on to the next problem ہماری اگلی پرابلم بھی ہم نے اسی سیٹنگ میں لی ہوئی ہے there are number of questions given لیکن تھوڑی سی اس میں ویریشن آئے گی اور اب اگلی پرابلم کو ہم دیکھتے ہیں An examination paper consists of 5 questions in section A and 5 questions in section B. A total of 8 questions must be answered. In how many ways can a student select the questions if he is to answer at least 4 questions from section A? اچھا اب اس میں بھی ہمارے پاس دس کوشچنز ہیں لیکن وہ دس کوشچنز جو ہیں they are divide into two section section A and section B بہت کنٹیننگ فائیو کوشچنز ایچ اب یہ کہا گیا ہے کہ اس میں ایٹ لیسٹ فور کوشچن جو ہیں وہ سیکشن اے میں سے اٹمپٹ کرنے ہیں تو کوشچن تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو پرابلم ہے اٹس فار فائنڈنگ کمبینیشنز اسی نیچر کا ہے سب سے پہلے تو ہمارے پاس یہی سچویشن ہے کہ ہم نے کمبینیشنز معلوم کرنی ہے اچھا اب کہا یہ گیا ہے کہ he must answer at least four question from section A تو اس کے پاس اسٹوڈنٹ کے پاس دو پاسبلٹیز ہوں گی یا تو وہ سیکشن اے سے بھی چار کوشچن کر لے اور چونکہ ٹوٹل آٹھ کوشچن کرنے ہیں تو باقی کے چار وہ سیکشن بی سے کرے اور دوسری پاسبلٹی اس کے پاس یہ ہے کہ سیکشن اے میں سے اس نے وہ پانچ کوشچن کر لے اور باقی کے تین جو ہے وہ سیکشن بی میں سے کرے تو یہ دو آپ کے پاس چوائسیز آ جائیں گے دو پاسبلٹیز آ جائیں گی آپ نے ان دونوں کو سیپریٹلی ایویلویٹ کرنا ہے اور پھر ان کا سم لے لینا ہے then you will apply the sum rule اب سچویشن یہ ہے student can do four question from section A and four from section B or five from section A and three from section B اب یہ دیکھیں کہ جہاں پہ ہم اینڈ کا لفظ یوز کر رہے ہیں وہاں پہ ہم نے پروڈکٹ رول کو اپلائی کرنا ہوگا اور جہاں پہ ہم اور کا لفظ یوز کر رہے ہیں وہاں پہ ہم نے سم رول کو اپلائی کرنا ہوگا تو پہلے ہم پہلے چوائس کو ایویلویٹ کرتے ہیں جس میں کہ اس نے چار کوشچن سیکشن اے سے کرنے ہیں اور چار ہی کوشچن سیکشن بی سے کرنے ہیں تو ٹوٹل نمبر ہمارے پاس آ جائے گا C five four into C five four اور یہ ویلو آ جاتی ہے C five four into C five four this is equal to C five four بھی فائیو کے برابر ہے تو اس طرح یہ آ جائے گا five into five twenty five next ہم معلوم کرتے ہیں دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ he can answer five section from section A and three section B اب ہمارے پاس ہوگی اگر پانچ میں سے پانچ ہی کرتا ہے سیکشن اے میں سے تو اس کا مطلب ہے کہ سی فائیو فائیو کو ہم ایویلویٹ کر رہے ہیں اور اگر تین کوشچن کرتا ہے سیکشن بی میں سے آؤٹ آف فائیو تو اس کا مطلب ہے کہ سی فائیو تھری کو ہم ایویلویٹ کر رہے ہیں he is attempting five from section A and three from section B so the product rule will apply and the answer will be C five five five into C three C five five is equal to one and C five three is equal to ten therefore the total number is ten اب ہمارے پاس جو دونوں چوائسیز تھے دونوں کیسز دونوں پاسبلٹیز میں ہمارے پاس پہلی پاسبلٹی میں آنسر آیا تھا 25 اور دوسری پاسبلٹی میں آنسر آیا تھا 10 اب دونوں کو ہم ایڈ اپ کر لیتے ہیں this they will be a total of 25 five plus ten that is thirty five choices okay let's do a slightly more interesting problem یہ بھی ہماری کمبینیشن کی پرابلم ہوگی اور اسٹیٹمنٹ uh, اس پرابلم کی اس طرح ہے computer programming team has 14 members how many ways can a group of seven be chosen to work on a project یہ اس کا اے پارٹ ہے پوری کی پوری پرابلم کو پڑھنے کے بجائے میں اس کو اس میں کافی سارے پارٹس ہیں تو ہر پارٹ کو پڑھوں گا پھر اس کے بعد اس کا ہم سولوشن لیں گے اس میں کوئی چار پارٹس ہیں اس پرابلم کے اور پرابلم ہمارے پاس یہ ہے کہ there are fourteen fourteen programmers working on a project تو ان کی ہم نے ٹیمیں بنانی ہوں گی تو پہلا جو اس کا پارٹ ہے اس میں ہم نے سات ممبرس چوز کرنے آؤٹ آف دا فورٹین تو کلیئرلی ہمارا کمبینیشنس کا پرابلم ہے اب یہ نوٹ کر لیں کہ ایک ممبر کو ظاہر ہے کہ دو دفعہ ہم نہیں لے سکتے ٹیم میں ایک ممبر ایک ہی دفعہ آئے گا اور اس کا آرڈر میٹر نہیں کرتا کہ کون سا ممبر پہلا ہے کون سا دوسرا ہے it doesn't matter so it's a problem of combinations اور ہم نے چودہ میں سے سات کو کرنا ہے سلیکٹ کرنا ہے چوز کرنا ہے for making a team the problem is finding C fourteen seven اور سی فورٹین سیون کو آپ ایویلویٹ کر لیں using the formula the answer is three three thousand four hundred and thirty two یعنی آپ کے پاس three thousand four hundred and thirty two teams بنائی جا سکتی ہیں ڈفرینٹ ٹیمس بنائی جا سکتی ہیں if you have 14 programmers available for a job that can be done by a team of 7 programmers. Okay, next, uh, let's see the next part of the question. Suppose 8 team members are women and 6 are men. How many groups of 7 can be chosen that contain 4 women and 3 men? اچھا اس پرابلم میں جو ہمارے پاس فورٹین کی ٹیم اویلیبل ہے فورٹین پروگرامرز ہمارے پاس جو اویلیبل ہیں اس میں سے آٹھ اس نے کہا ہوا کہ there are eight women and remaining six are men اور جو ہم نے ٹیم چوز کرنی ہے آف سیون پیپل اس میں بھی ریسٹرکشن لگا دی گئی ہے کہ the team must have four women and three men تو اب ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ جو آٹھ خواتین ہیں آٹھ لیڈیز ہیں ان میں سے ہم نے چار کو سلیکٹ کرنا ہوگا فور دا ٹیم اور جو ہمارے پاس سکس مین ہیں out of these six we are to select three people so our team will have four women and three men تو ہم نے پہلے چار we are choose four women out of eight first and then we shall choose three men out of six اور ان کا جو پروڈکٹ ہوگا ان دونوں چوائسیز کا ان دونوں نمبرس کا that will be the answer تو پہلے ہم نے معلوم کرنا ہے C eight four that will give us the number of four number number of four out out of eight women پھر ہم معلوم کریں گے سی سکس تھری دونوں نمبر معلوم کرنے کے بعد آنسر کے لیے دونوں کا ہم نے پروڈکٹ لینا ہوگا so the answer is number of groups of seven that can contain four women and three men is equal to C eight four into C six three اب یہ ساری اس کی ایویلویشن کریں یوزنگ دا فارمولا اور answer is equal to fourteen hundred اچھا اس کوشچن کا اب بی پارٹ کا سیکنڈ سیکشن کو دیکھتے ہیں suppose eight team members are women and six are men اور سیکنڈ سیکشن اس کا بی پارٹ کا ہے how many groups of seven can be chosen that contain at least one man اچھا اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی انجینٹی یوز کرنی پڑے گی کہا گیا ہے کہ ہم ایسی ٹیمز بنانا چاہتے ہیں which contain at least one man جس کی ڈفرینٹ اپروچز ہو سکتی ہیں لیکن سب سے آسان اپروچ وہ یہ ہوگی کہ آپ ساری کی ساری پہلے ٹیمز بنا لیں کہ اگر چودہ ممبرس ہوں اگر آپ کے پاس چودہ پروگرامر اویلیبل ہیں if you have fourteen programs available programmers available then how many choices of seven do you have یعنی پہلے آپ سی فورٹین سیون کو معلوم کر لیں اچھا اب ان میں سے وہ کتنے کتنی ٹیمیں ہوں گی ان ٹیمز کی تعداد کو آپ معلوم کریں وچ کنٹین نو مین نو مین یعنی آپ نے ساری کی ساری جو آپ نے ٹیمیں بنانی ہیں that consist of only women تو چونکہ آپ کے پاس آٹھ لیڈیز ہیں آؤٹ آف فورٹین تو وہ کتنی آپ ٹیمیں بنا سکتے ہیں کنٹیننگ نو مین یعنی آٹھ میں سے ہی آپ نے سات کو اگر چوز کرنا ہوگا تو آپ کا آنسر ہوگا سی ایٹ سیون ٹھیک ہے تو پہلے آپ معلوم کریں گے number C fourteen seven C fourteen seven کیا نمبر ہے یہ انڈیکیٹ یہ وہ ویلیو ہے یہ وہ آپ کے پاس نمبر آ رہا ہے کہ اگر سارے کے سارے پروگرامرز میں سے فورٹین پروگرامرز میں سے آپ نے سیون کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے without any particular condition C eight seven آپ کے پاس صرف خواتین کی آپ نے لیڈیز کی آپ نے بنائی ہے کنسٹنگ آف اونلی ویمن یہ بنائی ہے اب ان دونوں کو مائنس کر دیں تو وہ ٹیمیں آپ مائنس کر رہے ہیں وچ کنٹین نو مین تو آپ کا جو آنسر آئے گا that will be the right answer تو پہلے آپ سی فورٹین سیون کو معلوم کریں گے پھر سی ایٹ سیون اس وجہ سے مائنس کر دیں گے that will give you the answer so let's تو اس کا آنسر آپ دیکھیں total number of groups of seven یہ آپ کو پہلے بھی ہم ایویلویٹ کر چکے ہیں C fourteen seven this is equal to three four three two number of groups of seven that contain no men is C eight seven this is equal to eight آپ دونوں کو مائنس کریں and you will get the answer three thousand اچھا اب سیکشن بی کا تیسرا پارٹ جو ہے اٹ از اکولی ایزی لیکن اس میں تھوڑی سی آپ کو کیلکولیشن زیادہ کرنی پڑیں گی تھرڈ پارٹ اس کا ہے how many groups of seven can be chosen that contain at most three women اچھا وہی ہمارے پاس سچویشن وہی ہے کہ out of fourteen there are eight women and six men اب یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ایسی ٹیم بنانی ہے which contains at most three women تو اب ہمارے پاس کتنی پاسبلٹیز ہیں ایٹ موسٹ تھری ویمین کا لفظ یوز کیا گیا ہے تو ہمارے پاس ایک پاسبلٹی ہے کہ team has no women at all دوسری پاسبلٹی ہے کہ team contains only one women one woman اور پھر پاسبلٹی ہمارے پاس ہے the team contain contains two women اور فائنلی ہمارے پاس پاسبلٹی ہے ٹیم کنٹینس تھری ویمن اور یہ سارے کے سارے نمبرز جو ہیں چار ہمارے پاس ایسے نمبرز ہوں گے contains zero women contains one women contains two women contains three women یہ سارے کے سارے چاروں نمبرز کو ہم ویلیویٹ کریں گے وہی اسی طریقے سے کمبینیشن والا فارمولا یوز کریں گے اور پروڈکٹ رول کو یوز کریں گے will get the four numbers اور پھر ان دونوں کو ہم ایڈ کریں گے تو ٹیم ادھر ہیز زیرو ویمن اور ہیز ون وومن اور ہیز ٹو ویمن اور ہیز تھری ویمن ان تینوں نمبرس کو معلوم کریں چاروں نمبرس کو اور پھر ان کا سم لیں and you will get the answer number of groups of seven that contain no women zero number of groups of seven that contains one this is equal to eight and اسی طریقے سے باقی بھی آپ نمبرز معلوم کر لیں آپ کے پاس آ جاتے ہیں numbers zero uh, one sixty eight eight forty اور ان کو ایڈ اپ کر دیں and you get the answer one thousand and section C is little bit tricky تو اس کو ذرا آپ کو کیئرفلی کرنا ہوگا اس کو سمجھنا ہوگا suppose two team members refuse to work together on projects how many groups of seven can be chosen to work on a project اب ہمارے پاس سچویشن یہ ہے کہ out of the fourteen members out of the fourteen programmers دو ایسے ہیں جو کہ آپس میں وہ کٹھا کام نہیں کرنا چاہتے ریفیوز ٹو ورک ٹو تو اب ہم ہمارے پاس یا تو یہ ہوگا کہ ہم دونوں میں سے کسی کو بھی شامل نہ کریں یعنی بارہ میں سے ہم نے سات ایلیمنٹس کو چوز کرنا ہوگا یا پھر یہ ہے کہ اگر ان کو ہم اے اور بی کہہ دیتے ہیں ہم ایسی ٹیم بنائیں جس میں اے ہے لیکن بی نہیں ہے یا پھر ہم ایسی ٹیم بنائیں جس میں بی ہے اور اے نہیں ہے یعنی ہمارے پاس تین پاسبلٹیز ہو جائیں گی یا تو ٹیم میں ہم دونوں کو انکلوڈ نہ کریں یا پھر ہم اے کو انکلوڈ کر لیں اور بی کو نہ کریں یا پھر بی کو انکلوڈ کر لیں اور اے کو نہ کریں جو پیسے پہلی پاسبلٹی ہے اس میں بارہ میں سے ہم نے سات کو چوز کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ we are we are interested in finding C twelve seven دوسری پاسبلٹی میں ہم نے اے کو انکلوڈ کر رہے ہیں اور بی کو ہم انکلوڈ نہیں کر رہے ہیں اے کو تو ہم نے چوز کر لیا آلریڈی تو اس کے لیے وی ڈونٹ ہیو اینی اس کے لیے ایک ہی ہمارے پاس پاسبلٹی ہے اب باقی کے بارہ میں سے ہم نے ہم نے چھ کو چوز کرنا ہے ٹیم ہم نے بنانی ہے سیون کی ایک ہم نے آلریڈی اس میں انکلوڈ کر لیا ہے اور چھ ہم نے اور چوز کرنے آؤٹ آف دا ٹویلو تو اب ہمارے پاس آ جائے گا سی ٹویلو سکس اور اگر ہم بی کو انکلوڈ کر رہے ہیں اور ایک کو ایکسکلوڈ کر رہے ہیں تو یہ بھی وہی سچویشن بن جائے گی کہ بی کو ہم آلریڈی ٹیم میں شامل کر لیتے ہیں اور باقی کے بارہ ممبرس کو باقی کے بارہ ممبرس میں سے ہم نے چھ کو چوز کرنا ہے this number will be again C twelve six اب ان سارے نمبرس کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں تینوں چوائسیز کو and that will give the answer یعنی ہم نے C twelve C twelve seven evaluate کیا پھر سی ٹویلو سکس ویلویٹ کیا اور پھر دوبارہ C six C twelve six کو اویلیویٹ کیا اور ان تینوں نمبرس کو ایڈ اپ کریں گے تو this will give the answer so the answer is C twelve seven seven ninety two کے برابر آیا تھا C twelve six nine twenty four کے برابر اور پھر ہمارا تیسرا چوائس جو تھا اس میں بھی سی ٹویلو سکس کو ہم نے ایویلویٹ کرنا تھا this is again twenty four اور ان تینوں نمبرس کو ایڈ کریں and you get the answer seven ninety two plus nine twenty four plus nine twenty four and this equals two thousand six hundred and forty اچھا پارٹ ڈی میں we have a problem of slightly different nature اس میں دو ایسے لوگ شامل ہیں ہمارے out of fourteen members who insist that they must work together ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یا تو وہ کٹھے دونوں ہی ٹیم میں شامل ہوں گے یا دونوں میں سے کوئی بھی شامل نہیں ہوگا اب ہمارے پاس دو پاسبلٹیز ہوں گی یا تو ہم دونوں کو شامل کر لیں یا دونوں میں سے کسی کو بھی شامل نہ کریں پہلی پاسبلٹی میں ہم نے دونوں کو شامل کر لیا اب باقی کے جو بارہ ایلیمنٹس ہیں چونکہ ہم نے سیون ایلیمنٹس کی سیون ممبرس کی ٹیم کو کمپلیٹ کرنا ہے تو باقی کے بارہ ہمارے جو پروگرامرز ہیں ان میں سے ہم نے پانچ کو چوز کرنا ہے تو ہمارا پہلی پاسبلٹی کے لیے ہمارے پاس آنسر ہو جائے گا سی ٹویلو فائیو اور دوسری ہمارے پاس پاسبلٹی یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی کو بھی چوز نہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جو باقی کے بارہ ایلیمنٹس ہیں انہی میں سے ہم نے سات کو چوز کرنا ہے تو دوسری پاسبلٹی کے لیے ہمارے پاس ہوگا نمبر سی ٹویلو سیون اب ان دونوں نمبرس کو ایڈ کر دیں and this will give the answer and you can calculate the answer the answer is C twelve seven plus C twelve five and this totals to be fifteen hundred and eighty four okay let see the next exercise how many sixteen bit strings contain exactly nine ones اور اس کا دوسرا پارٹ ہے how many sixteen bit strings contain at least one one اچھا اس میں نوٹ کریں کہ ہمیں سکسٹین بٹ اسٹرنگ میں ایسے بٹ اسٹرنگس بنانے ہیں وچ کنٹین نائن ونس تو ہم سمپلی یہ کریں گے کہ نائن لوکیشنز جو ہیں بٹ اسٹرنگ میں آئیڈینٹیفائی کریں گے وہاں پہ ہم ون رکھ دیں گے اور باقی کی پوزیشن جو ہوں گی that will be filled with zeros تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ سکسٹین میں سے نائن ہم نے لوکیشنز نائن بٹ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے جہاں پہ ہم ون پلیس کریں گے تو یہ پرابلم بن جاتی ہے سی سکسٹین نائن کی اور اے پارٹ کے لیے ہمیں سی سکسٹین نائن کو ویلیویٹ کرنا ہے and that will be the answer اچھا بی پارٹ میں اس نے کہا گیا ہے کہ find the number of bit strings that contain at least one one تو اس کا کرنے کا سب سے ایفیشینٹ طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم ٹوٹل بٹ اسٹرنگز معلوم کرتے ہیں کتنے ہوتے ہیں سکسٹین بٹ اسٹنگز آپ کو پتہ ہی ہے کہ they are two two the the the the the power sixteen total number of strings اب اس میں سے وہ بٹ اسٹنگس نکال دیتے ہیں which do not contain any one یعنی وچ کنسٹ آف آل زیروز تو صرف ایک ہی بٹ اسٹرنگ ایسا ہے وچ کنٹینس اونلی زیروز تو ہمارے پاس جو ٹو ٹو پاور سکسٹین آیا ہے total number of bit strings آئے ہیں آف لینتھ سکسٹین اس میں سے ہم ایک کو مائنس کر دیتے ہیں تو باقی ہمارے پاس جتنے بھی بٹ اسٹنگز آئیں گے they will all contain at least one one تو اس طرح ہمارا آنسر آ جائے گا two to the power sixteen minus one اچھا آج ہم نے صرف کے کمبینیشنس کو اسٹڈی کر سکے ہیں جیسے ہم نے کہا تھا کہ اپنی ہم نے پرابلمس کو چار کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا ہوا ہے ایک کیٹیگری ہماری باقی ہے کہ سلیکشنس کی اس کیٹیگری کو کہ سلیکشنس کی کیٹیگری کو ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی کمپیوٹوریل پرابلمس کریں گے اینڈ میرا خیال ہے کہ اب میں آپ کو آل سے goodbye to you and look forward to seeing you in the next lecture